اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے